سلیمان بن بلال نے ہمیں جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد سے حدیث بیان کی انہوں نے یزید بن حرمو سے روایت کی کہ معروف خارجی سردار نجدہ بن عامر حنفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پانچ باتیں دریافت کرنے کے لیے خط لکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں علم چھپا رہا ہوں تو میں اسے جواب نہ لکھتا نجدہ نے انہیں لکھا تھا اما بات مجھے بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مدد لیتے ہوئے جنگ کرتے تھے کیا آپ غنیمت میں ان کا حصہ رکھتے تھے کیا آپ بچوں کو قتل کرتے تھے اور یہ کہ یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے اس نے خمس کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کس کا حق ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے اس کی طرف جواب لکھا تم نے مجھ سے دریافت کرنے کے لیے لکھا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے مدد لیتے ہوئے جنگ کرتے تھے بلا شبہ آپ ان سے جنگ میں مدد لیتے تھے اور وہ زخمیوں کو مرہم لگایا کرتی تھیں اور انہیں غنیمت کے مال سے معمولی سا عطیہ دیا جاتا تھا رہا غنیمت کا باقاعدہ حصہ تو وہ آپ نے ان کے لیے نہیں نکالا اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو قتل نہیں کرتے تھے لہٰذا تم بھی بچوں کو قتل نہ کیا کرو اور تم نے مجھے دریافت کرنے کے لیے لکھا تھا یتیم کی یتیمی کب ختم ہوتی ہے مجھے اپنی عمر کے مالک کی قسم کسی آدمی کی داڑھی نکل آتی ہے جبکہ ابھی وہ اپنے لیے حق لینے میں اور اپنی طرف سے حق دینے میں کمزور ہوتا ہے جب وہ اپنے لیے ٹھیک طرح سے حقوق لے سکے جس طرح لوگ لیتے ہیں تو اس کی یتیمی ختم ہو جائے گی اور تم نے مجھ سے خمس کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے لکھا تھا کہ وہ کس کا حق ہے تو ہم کہتے ہیں وہ ہمارا حق ہے لیکن ہماری قوم نے ہماری یہ بات ماننے سے انکار کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چوراسی